إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سورت التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع اور عنوان ہے کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ نیک ساتھی اور اچھا دوست اختیار کرے اس معاشرتی زندگی میں انسان مجبور ہوتا ہے گیروں کے ساتھ مل کے رہنے گیروں سے تعلقات قائم کرنے اور گیروں سے میل جول رکھنے پر انسان مجبور رہتا ہے انسان کوئی تنہا تنہائی اکیلے کی زندگی نہیں گزار سکتا وہ مجبور ہے اور فطری طور پر انسان کے دل میں نفس میں فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے جنس اپنے جیسے لوگوں سے میل جول رکھے ان سے الفت و محبت رکھے انسانی زندگی پر صحبت کا اور ساتھیوں اور دوستی کا بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے انسان جن کے ساتھ رہتا ہے جس معاشرے میں رہتا ہے اپنے دوست احباب اپنے ملنے جلنے والے اور لوگوں کو دیکھ کر کے جن کے ساتھ اس کا میل جو رہتا ہے ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے ان کے چال چلن سے ان کے طور طریقے سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے خاص طور سے وہ انسان جس کی محبت دل میں پیوست ہو جائے محبت کسی انسان کی دل میں آ جاتی ہے تو محبوب کی ہر ادا انسان کو نظر آتی ہے اسی لیے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ابو موسا الحشری ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں امام تلمیدی امام ابو داؤد اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے المر دین خلیل ہی آپ نے المر دین خلیل ہی کتنا بڑا وصول اور ایک انسانی فطرت نبی علیہ السلام نے بیان کیا فرمایا المر دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے انسان جس کے جس سے الفت رکھتا ہے جس کی عظمت و اہمیت اور محبت اور الفت دل میں آ جاتی ہے انسان اسی کے طور طریقے اسی کے چال چلن کو اختیار کرتا ہے المر و اللہ دین خلیل ہی اسی لیے عربی شار نے کہا فلاقس المر وسل ان کری ہی کسی آدمی کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو کہ تو آدمی سے نہ پوچھو کہ تم کیسے ہو آدمی کے دوست تو دیکھ لو پتا چل جائے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے دوست کیسے ہیں انہیں دوستوں کے چال چلن اخلاق کردار کو دیکھ کر کے آدمی کا پتا تم لگا سکتے ہو آدمی سے پوچھو گے تو کبھی نہیں بتایا کہ میں کیسا ہوں اچھا ہے یا برا اس کے دوستوں سے پہچان لو نبی علیہ السلام نے ساتھ روایا کہ المر والا دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر جو اپنے دوست کے طور طریقے پہ ہوتا ہے اس لیے فل اور تم میں سے کوئی انسان کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور کسی سے میل جول اور تعلقات بڑھانا چاہتا ہے تو تعلقات کا ہاتھ ہاتھ کے بہانے سے پہلے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے اعمال کیا ہیں اس کے کردار کیا ہیں اس کے اخلاق کیا ہیں اس کے چال چلن کیسے ہیں کیونکہ آپ نے ساتھ نمایا اگر بغیر دیکھے تم نے اس سے دوستی بنا لیا تو ممکن ہے کہ اس کی دوستی تمہیں بھی لے ڈوبے اور جس نظریے اور افکار کا اور جس دین چال چلن جس اخلاق کا ہوگا اسی اسی پر میں تم بھی ڈھل جاؤ گی اسی لیے آپ نے فرمایا المر دین خلیل ہی ہر انسان کو دوستی کے کے کرنے پہلے پہلے کسی سے تعلقات اور کسی سے میل جول کسی کے ہاں آمد و رفت کا سلسلہ شروع کرنے کے پہلے پہلے ایک انسان کو دیکھ لینا چاہیے تحقیق کر لینا چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور کس سے ہمارے تعلقات یا کس کے ہاں ہم آنا جانا چاہتے ہیں اس کے اخلاق اس کے کردار اس کے اعمال اس کے چال چلن اس کے طور طریقے کو دیکھ لینا چاہیے میرے بھائیوں انسان کسی سے دوستی کرنا چاہے تو یوں سمجھئے کہ کم سے کم چار چیزوں کا خیال ہونا چاہیے یا یوں کہیں آپ جس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ جس انسان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جس سے اپنے روابط اور تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے میل جوڑ رکھنا چاہتے ہیں جس کے ہاں آنا جانا آپ چاہتے ہیں اس کے اندر کم سے کم چار خوبیاں ہونی چاہیے جب تک یہ چار خوبیاں کسی انسان میں نہ ہو ایسے انسان سے آپ دوستی نہ کریں اگر آپ اپنے دین اپنے اخلاق اپنے اہل بیان اپنے کیریکٹر اپنے چال چلن کو فساد اور سے بچانا چاہتے ہیں تو ایسے انسان سے دوستی کریں جس کے اندر کم سے کم چار چیزیں ہوں نمبر ایک مومن ہونا چاہیے ایمان ہو اور ایمان بھی کیسا وہ خصوصا ایمان نہیں کہ ہر اس سال میں صرف ایک مہینہ رمضان میں نماز پڑھتا ہو مومن وہ ہے جو گالیاں نہ دیتا ہو وہ ہے جو پچھتا نماز کی پابندی کرتا ہو سچے مومن سے دوستی ہونی چاہیے اسی لیے حضرت ابو سعید خدری امام تیمدی احمد بن حمد رحم محم اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي او كما قال عليه الصلاه والسلام آپ نے بڑے واضح طور پہ اعلان کر دیا فرمایا لا تو صاحب اللہ مومن اپنا ساتھی بناؤ تو مومن کو بناؤ جو پکا سچا دیندار مومن ہو جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو جس کے عقیدے میں بدھات نہ ہو جس کے عقیدے میں بگاڑ نہ ہو صحیح العقیدہ مومن سے دوستی کرو لا تو صاحب اللہ مومنا یہ مو دوست اپنا ساتھی بناؤ تو مومن کو بناؤ میرے بھائی کسی بھی انسان کو برائی سے روکنے والی کسی بھی انسان کو نیکی پر آمادہ کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے انسان کا ایمان ہوا کرتا ہے انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان کا ایمان جتنا پختہ ہوگا انسان کا ایمان جتنا قوی اور صحیح اور درست ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان انسان کو نیکی پر آمادہ کرے گا اور ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہوگی چاہے ان کا تعلق دین سے ہو ان کا تعلق دنیا سے ہو ان کا تعلق اخلاق یا کردار سے ہو یا انسان کے چال چلن سے ہو ہر ایسی چیز جو انسان کے ایمان کے مناسب ہوگی انسان کو انسان کا ایمان روک دے گا اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل اور امام ترمیدی اور دیگر رہے میں نے حضرت ابو اماما الباہری رضی اللہ تعالیٰ نے سروات کیا کہ نبی السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا ہاں یا رسول اللہ مل ایمان آپ بتائیے مجھے پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے میں مومن ہو چکا ہوں ہمیں اس کا علم کیسے ہو آپ نے ساتھ نمایا سب سے بہترین اور آسان میں یار تم کو بتا دیتا ہوں ادا سرت کا تو کا وہ تو ان جب نیکیوں سے تمہیں دلچسپی ہو اور برائی سے تمہیں نفرت ہو تم تو سمجھ جاؤ کہ مومن بن چکے ہو انسان کا ایمان اگر درست ہوگا تو اس کے سارے درست ہوں گے اسی لیے آپ اگر ایمان والے سے دوستی کریں گے اس کا ایمان اس کے ایمان کا تقاضا ہوگا اس کے ایمان کا مطالبہ ہوگا کہ خود نیک بنے اور آپ اس کے دوست ہوں گے تو آپ کو بھی نیک بنانے کی وہ کوشش کرے گا کیوں اس کا ایمان اسے مجبور کرے گا کہ جو دین تمہارے اندر ہے تکوا پرہیزگاری تمہارے اندر ہے وہی تمہارے دوست کے اندر بھی ہونی چاہیے اسی لیے سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں دین دار ایمان والا دوست اختیار کرنا لا تو اللہ مومنا اے مرد مومن تم اگر دوست بنانا تو مومن کو بنانا اور دوسری چیز آپ نے اس حدیث میں بیان کیا ولا یا کرو مک اللہ تقی تمہارا کھانا کھائے تو تکوا پرہیزگار والا کھائے متقی کھائے ایک انسان اگر دیندار ہے پرہیزگار ہے تکوا شہار ہے اگر تمہاری کہ تمہارا کھانا وہ کھائے گا تمہارا مال وہ کھائے گا اس سے جس میں یہ جو قوت اور جو صلاحیت پیدا ہوگی کیونکہ مومن ہے تکوا شیار ہے اسی لیے اپنی قوت و طاقت جو تمہارے ہاں کھانے تمہاری جگہ سے جو اس کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے تا و فرما برداری اور نیک کاموں میں وہ استعمال کرے گا لا تو شاہد اللہ مومنا ولا یا کر اللہ تو سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیو ایمان نمبر دو ایمان کے ساتھ ایمان کے بعد جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں جس کے ہاں آپ اپنا اپنی آمد و رفت رکھنا چاہتے ہیں جس سے اپنے تعلقات کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں ایمان کے بعد دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو برائیوں سے منقرات سے حرام کاموں سے اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسا الشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں ان سے حضرت امام بخاری اور امام مسلم رہے محم اللہ امام فلمی امام احمد بن حمبر رحم محم اللہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا مسل مسل الجلی سال ہے وہ مسل الجلی سو کہاں ملے کہاں ملی مس کے السلام نے تشریح دی کہ ایک انسان کو نیک دوست سے فائدہ کیسے پہنچتا ہے اور برے دوست سے نقصان کیسے پہنچتا ہے میرے بھائیوں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے پہلے پہلے کسی سے تعلقات قائم کرنے کے پہلے پہلے اس کے اعمال کو دیکھ لو کہ اذان سننے کے بعد مسجد میں آتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہ جاتا ہے نادان ہوتے ہی مسجد میں آتا ہے یا کھیل کود میں رہ جاتا ہے اس کے اعمال کا جائزہ وہ عمل صالح ہونا چاہیے آپ نے بڑی پیاری جاری تجویز فرمایا مسل الجلیس صالح وجو مسل الجلیس سو اے اے لوگو اچھے دوست کی دوستی اور برے دوست کی دوستی کی مثال ہے آپ نے ساتھ فرمایا اچھی دوستی کی مثال ہے کہانی مسکی اور برے دوست کی مثال ہے کنا سے کیر اور کما کالا رہی پراسنا آپ نے فرمایا ہاں المسک ایک انسان اگر اچھی دوستی کرتا ہے تو اس اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ حامل مسکی جس کے پاس مشک امبر ہے بہترین قسم کی خوشبو ہے عطر ہے اور بہترین قسم کی خوشبو والی چیز اس کے پاس ہے مشک امبر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ نے ساتھ رمایا اگر ایک انسان نے دوستی کیا ہے اتار سے عطر فروش سے خوشبو بیچنے والے سے جس کے پاس انسان جس کے پاس مشک امبر ہے اگر آپ اس سے دوستی کریں گے آپ ساتھ نماتے ہیں اما حامل الرشک اما انت بتا امین ہو او جو حضیا کا او یا تجد امین من ہو دی ہم طیبن او کما کارا رہے سراسان آپ نے فرمایا اچھے دوست سے دوستی کی مثال عطر فروش سے ہے اگر کسی نے عطر فروش اور عطر کے دکان کاروبار کرنے والے سے دوستی کیا ہے تو تین شکلیں ہیں اور تین فائدے حاصل ہوں گے نمبر ایک آپ نے فرمایا اگر بیچنے والے دوست سے تم ملنے کے لیے جاؤ گے اس کے دکان پر اس کے فیکٹری میں اس کے کارخانے میں جاؤ گے تو تین شکل ہے نمبر ایک اما ہو پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ کو اتنا اچھا لگا کوئی خوشبو اچھی لگی آپ نے اس سے خرید لیا آپ نے اچھی چیز خریدی عطر خریدا جو بہترین چیز ہے کوئی گندی چیز ناجائز چیز آپ کو خریدنے کے لیے نہیں ملی یہ پہلی شکل ہے اگر آپ خریدیں گے نہیں آپ خریدیں گے نہیں آپ نہیں خریدنا چاہیں گے آپ غریب ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس پہلے سے ادھر موجود ہے آپ نے فرمایا اگر نہیں خریدو گے تو دوسری شکل یہ اما کا ممکن ہے کہ تمہارا دوست ادھر بیچنے والا ہے آپ ادھر فوج دوستی کرتے ہیں اتار کے پاس جائیں گے آپ خریدیں گے نہیں تو ممکن ہے بطور تحفے کے ہدیے کے آپ کو ایک شیشی ادھر دے دے آپ نے ایسے انسان سے دوستی کیا کہ آپ کو خوشبو مل رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کچھ زیادہ وکیل ہو وہ انسان آپ کو بطور ہدیہ کے نہ دے دے تو کل ہم وہاں بیٹھے جاؤ گے ملنے کے لیے تو بطور سیمپل کے جو نکال کے رکھتا ہے صاحب یہ میں نے عطر تیار کیا ہے ذرا ہاتھ لمبا کرے تو عطر لگا دے وہ آپ کے ہاتھ پر آپ کے بدن پر عطر لگا دے گا آپ کو فائدہ ہی فائدہ خوشبو مل رہی ہے نمبر تین اگر وہ کنجور اور وکیل ہے نہ تو اس نے آپ کو تحفہ دیا اور نہ آپ خرید سکے نہ اس نے بطور خوشبو کے آپ کے بدن پر خوشبو لگائی کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہے فروش ہے وہ اتار اس کے پاس کے امبر ہے آپ نے ساتھ نمایا جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے بہترین قسم کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی اور اگر زیادہ دیر تک بیٹھے تو وہاں سے نکلو گے تم اپنے گھر تک جاؤ گے تو تمہارے بدن اور کپڑے سے خوشبو آتی رہے گی آپ نے ساتھ رمایا یہ مثال ہے اچھے دوست کی آپ نے کتنی پیاری تصویر دی کہ دین داروں سے عمل سارے کرنے والے نیک لوگوں سے دوستی کیا کرو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو ان سے اپنے تعلقات کو قائم کرو نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا وہ وہ او جلی سے سو اور برے دوست کی مثال کتنی خطرناک ہے خلکیر جس طرح سے لوہار بھٹی کو گرم کر کے لوہا گرم کر بھٹی کو جلا کر کے لوہا گرم کرنے کے لیے بچی جلاتا ہے آگ کے انگارے آگ کی چنگاریاں اڑتی رہتی ہیں آپ نے ساتھ روایا اگر کسی نے ایسے انسان سے دوستی کیا جو لوہار کا کام کر رہا ہے جہاں لوہا گرم کیا جا رہا ہے یہ کوئی ناجائز پیشہ نہیں ہے ناجائز پیشہ اور نہ کوئی ہڈا صاحب بیٹھے ہو غصہ ہو جائے اور کل اوقات شکایت کرنے لگے کہ مولوی صاحب نے کے کام کو ناجائز کرا دیا ناجائز کی بات نہیں ہے یہاں مثال نبی دے رہے ہیں ایک انسان اگر لوہار کے پاس جائے گا جو پچی جلا کر کے لوہا گرم کر رہا ہے تو اس کے لیے تین نقصانات ہوں گے نمبر ایک اور روزانہ آپ اس کے یہاں جائیں گے تو اپنا کاروبار چھوڑ ہو کر کے آپ کے پاس باہر آ کر کے نہیں ملے گا اس کے پاس کمپنیوں کا آدر ہوگا اپنے لوگوں کے کسٹمر کے پاس کام ہوگی وہ کیا کرے گا آپ کو ایک کرسی دے دے گا اپنے بھٹی کے قریب اتنا دور آپ کو رکھے گا کہ آپ اس کی بات سن سکے وہ آپ کی بات سن سکے آپ نے ساتھ کمایا اب تین چیزیں ہیں اس کو نمبر ایک جب لوہے کی لوہا جلے گا اور چنگاریاں اڑیں گی تو اس کے کپڑے کو چلا دیں گے لیکن اگر وہ بڑا ہوشیاری کرے کپڑا جلا اور قریب گیا بدن بھی جلا نبی میرے ساتھ فرماتے ہیں اگر بیٹھنے والا بڑی ہوشیاری کرتا ہے کہ ہم اس سے خود دور بیٹھیں گے تاکہ چنگاریاں نہ پہنچ سکیں تو آپ نے ساتھ فرمایا آگ سے تو بچاؤ گے اپنے کپڑے کو بچا لو گے اپنے جسم کو آگ کے انگارے سے بچا لو گے لیکن او سجے کا من دھوئے اور لوہے کی بدبو سے اپنے آپ کو نہیں محسوس کر سکو گی آپ نے ساتھ نمایا یہ برے دوست کی دوستی کا انجام ہوتا ہے انسان اگر برے دوست کی دوستی سے کرے گا غلط قسم کے لوگوں سے دوستی کرے گا اسے کوئی نہ کوئی نقصان دینی نقصان ضرور پہنچنا ہے اگر کچھ نہیں تو کم سے کم اس کی وجہ سے گناہ وہ کرے گا لیکن وہاں موجود رہیں گے اس برے دوست کو برائی سے نہیں روکیں گے تو برائی پر خاموش رہنے کا بھی آپ کو گناہ ملے گا آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات اللہ رب اللہ العالمین کے آپ بری نہیں ہو سکتے گناہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے اس لیے آپ نے ساتھ نمایا نیک لوگوں سے دوستی کرو تاکہ تمہارا ایمان تمہارا اخلاق تمہارے کردار تمہارے چال چلن اور تمہارا دین باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے اکر کو لہٰذا واسطر اللہ امین کل دم بھی ماتو گئی الحمد للہ وقفا وسلام اصطفا ام آباد نمبر تین دوستی کرنے کے پہلے پہلے دوست کے اندر جس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں دو تو گئے ایمان ہو اور اس کے اعمال درست ہوں نمبر تین وہ عقل مند ہو بے وقوف نہ ہو نادان نہ ہو آپ کے ہاں بڑی مسل مشہور ہے کہ عقل مند دوست سے بےقوف دشمن دشمن بےخو عقل مند دشمن سے زیادہ خطرناک کون ہوتا ہے بےقوف ہو نادار دو اب لوگوں کو سوج رہی ہمارے نبی نے بہت پہلے آگاہ کیا ہے کہ نادانوں احمقوں اور بیوقوفوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے وہ بیوقوف ہے اس کا سارا کا عمل ساری زندگی بیوقوفی نادانی نادانی گزر رہی ہے دوستی ہو عقل مندوں کے ساتھ جو آپ کی فکر کرے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے امام ابو داود رحمت اللہ نے اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا خیر خیر ہوں نے ساہر انشی را رہے خیر ہوں لے جا رہی اور کماکان آ رہے پراسام آپ نے شاد گمایا سب سے اچھا دوست اپنے دوستوں کے لیے وہ ہوتا ہے جو اچھا ہو سوج بوجھ رکھنے والا عقل مند ہو یہ دوست اپنے دوستوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا اپنی نادانی اور بےقوفی سے اپنے دوست کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ خیر ہوں خیر لیکن نہیں ہی اور سب سے اچھا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہو اسی لیے میرے بھائی نبی علیہ کے فرمان کے مطابق عقل مند ہو دوست اچھا ہو عقل مند ہو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو احمد اور نہ ہو اس کے عقل کا کا اس کے کے کے سمجھ بوجھ معیار دیکھ لیا کریں وہ دوستی لائق ہے یا دوستی کے لائق نہیں ہے نمبر چار یا چوتھی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے کسی کو دوست بنانا چاہے تو اس کے اندر چوتھی چیز ڈھونڈ لے وہ یہ ہے کہ وہ سچا ہونا چاہیے اخلاص مخلص ہونا چاہیے آپ کا ہمدرد ہونا چاہیے میرے بھائیوں اگر دوست آپ کا دوست سچا نہ ہو سچے کا مطلب دوستی میں سچا ہو ورنہ پاکٹ مار پہلے دوستی کرتا ہے اس کے بعد پاکٹ مارتا ہے چور پہلے دوستی کرتا ہے بعد میں وہ چوری کرتا ہے لیکن دوستی تو کیا لیکن دوستی میں دگا باز ہے جس سے آپ دوستی کر رہے ہو وہ آپ کی دوستی میں سچا ہو آپ کے لیے مخلص ہو آپ کا ہمدرد ہو اور آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے انسان کے اخلاق انسان کی ہمدردی انسان کی خیر خواہی اور انسان کی امانت و دھیانت اور صداقت کا اعتبار کرنا چاہیے اسی لیے نبی علیہ السلام سامنے متعدد حدیث کے اندر جن میں ایک حدیث ابو داؤد ترویدی ابن ماجہ وغیرہ کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے ارشاد فرمایا المؤمن مرعت المؤمن المؤمن مرعت المؤمن المؤمن اقل للمؤمن اللہ اکبر آپ نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے میرے بھائی آپ کے گھروں میں آئینہ ہے اور آج جمعے کا دن ہے آج ہر ایک آئینے کا معائنہ کیا ہوگا آئینے میں جمعے میں آنے آنے کے کے کے پہلے پہلے پہلے پہلے میں نہا کر دھل کر کے تیار ہو کر کے کپڑے پہن کر کے مسجد میں نکلنے کے پہلے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے جسم کا جائزہ لیا ہوگا اپنے جسمانی آدھا کا جائزہ لیا ہوگا کہ کہیں بٹن میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو گیا ہے کہیں بال کٹنے میں تو نہیں ہے کچھ خامی رہ گئی ہے ہر اعتبار سے انسان آئینے میں دیکھ کر کے سو فیصد جب اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے ہمارے جسم میں کوئی ایپ نہیں ہے پھر وہ مسجد کے اندر آتا ہے یہ آئینے کا کام المومن مرعت مر ات اے مومنو تم میں سے ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اب یہاں سوال یہ میرے بھائیوں جس آئینے کے سامنے آپ آپ کھڑے ہوئے جس آئینے نے کے جسمانی عیوب کو بتایا اور آپ کے حسن جمال کو وعدے کیا اگر وہ آئینہ خراب ہو آلود ہو دھول مٹی ہو اس پر میل کچیر جمع ہو تو وہ آئینہ آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کی شکل اس میں نظر نہیں آتی جو آئینہ درست نہیں ہوگا وہ آئینہ اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والے کے عیوب کو کبھی نہیں ظاہر کر سکتا اور نہ سامنے والے کی خوبیوں کو بتا سکتا ہے آئینہ صاف ہوگا آئینہ درست ہوگا آئینہ بالکل صحیح ہوگا اسی وقت آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے ایک ہنر کو ظاہر کرے گا تمام جسمانی عیوب اور جسمانی حسن جمال کو ظاہر کرے گا اب آئینہ جب مومن مومن کا آئینہ ہے آپ کے سامنے والے والا دوست اگر وہ سچا نہ ہو اس کے دل میں دکھ ہو اس کے دل میں خیانت ہو اس کا دل برا ہو تو برا دل اگر ہے تو کبھی آپ کی خوبیوں پر نگاہ نہیں رکھے گا کبھی آپ کی اصلاح نہیں کرے گا کبھی آپ کا ہمدرد نہیں ہوگا کیوں آئینہ اصل میں درست آپ کا نہیں ہے المر مر المومن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے یہ کم سے کم یہ چار خوبیاں ہم اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جس کو ہم اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں ایمان ہو عمل صالح ہو عقل مند ہو اور صحیح سوج والا ہو اور نمبر چار وہ ہمارا آئینہ صاف ہو اس کا اس کے دل میں ہماری الفت ہو ہمارے ہماری ہمدردی ہو اشار کا جذبہ ہو ہماری اصلاح کی فکر ہو ہمارے عیوب کو ظاہر کرنے والا ہو اور ہماری نیکیوں کی تائید کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوست بنانے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں ہو میرے بھائی آخر میں ایک بات اور بتائیں والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ پانچویں چیز بڑی اہم ہے یہ بھی ہونا چاہیے اولاد والدین ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں کہ میری اولاد کا ساتھی کون ہے سب سے پہلے ماں باپ اپنے اخلاق کو درست کریں کیوں اولاد کے سب سے پہلے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں گھر کا ماحول درست ہو نمبر دو بچے کو جب پڑھنے کے لیے دیکھتے ہیں اسکول میں یا کالج میں تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو اچھی تعلیم کے لیے تو بچے کو داخل کر دیں سارے استاد بے دین ملحد ہو اور ہمارے بچے کا دین اور ایمان عقیدہ بگاڑ کر کے رکھ دیں اس لیے اولاد کی فکر کریں کل کمرائن صحیح بخاری اور مسلم کی کل کمرائن وہ کل کم ارت سے ہی تم میں ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے تمہیں اپنی ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا اس لیے والدین کو بھی چاہیے خود اولاد کے اچھے ساتھی بنے ماں کو چاہیے اچھی ساتھی بنے استاد کو چاہیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو استاد عطا کرے تو استاد بھی صحیح درست اچھا, اچھا ہو اور اولاد کے تعلقات اور دوستی بھی لڑکوں سے مل ہے اور لڑکے بھی اچھے ہوں اگر اولاد بگڑ گئی تو قیامت کے دن ماں باپ کو جواب دہ ہونا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے موہد بنائے مشتبہ سنت بنائے اور اچھے اچھے ساتھی نصیب کرے الحال عالمی ہم نے جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقرود ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے راہر عالم جو بھولے بھٹکے ہوں جو ان کے قریب کر دے الحال عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں امن و امان نصیب فرما وہاں کے حکمران ہو تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما ان کو ہر اچھے کام کی توفیق دے جو امت کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے ملت کے فائدے مند ہو اور ان کو ایسے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو روک لے اے اے جو ملک کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے نقصان دہ اور خاص طور سے جس شہر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں کے حاکم وقت شیخ سلطان حضرت اللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کے توفیق رسی فرمائے ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرے اور ہر قسم کے آفات سے ہمارے ملک کو اور دنیا کے تمام مسلم مسلم مالک کو بچا لے اللہ والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمت اللہ ان